سید نانس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے اس امام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے سب سے زیادہ مشابہ پایا ہے انہوں نے یہ بات عمر بن عبدالعزیز کے حق میں کہی تھی وہ اس وقت مدینہ منورہ میں تھے اور وہ لمبی قرت نہیں کیا کرتے تھے حدیث نمبر پچیس سو پینسٹھ مسند احمد